بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عزت اللہ نے اس مقام پر یہ بات وضاحت سے بیان کی ہے کہ لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ اس کتاب کو لکھنے میں کوئی فائدہ نہیں اور آپ جو کام کر رہے ہیں کہ شریعت کے کاموں میں حکمت بیان کی جائے تو پچھلوں نے یہ کام نہیں کیے اور اس طرح کے اعتراضات اس کا جواب حضرت نے دیا ہے اب اس بات کو بیان کیا ہے کہ لئی صفی تدوین ہی باعدن کہ اس کتاب کے تحریر کرنے میں فائدہ نہیں ہے تو شاہ صاحب اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ کلنا لئی و کماضا بات ایسی نہیں ہے جیسے لوگوں نے سمجھ لی ہے بلکہ فوائد جلیل بلکہ اس کام کے کرنے میں بہت سے فائدے ہیں اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا پہلا فائدہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ منہا اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ معجزہ کیا چیز ہوتی ہے اس کی وضاحت ہو جائے گی میں معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے جو معجزہ ہے اس کا پتہ چلے گا فَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم کما عطا بالقرآن العظیم فعاجتہ لغا زمانہی ولم يستطع احد منهم ان یاتی بصورت من مثلہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ساتھ دنیا میں آئے تو ان کے زمانے کے جتنے بھی بڑے بڑے بلیغ اور فصیل تقریریں کرنے والے لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کے مثال لانے سے آغز آ گئے ولم احد ان ياتي عدم من مثله اور ان میں سے کوئی بھی آدمی یہ نہیں کر سکا کہ قرآن جیسی ایک صورت بھی وہ لے آتا شاہ صاحب اللہ علیہ نے پہلی بات یہ کہی ہے اس سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ذکر کیوں کیا معجزات کا ذکر کیوں کیا لوگ تو کہتے ہیں حضرت آپ کو کتاب نہیں لکھنی چاہیے آپ کی کتاب لکھنے میں کچھ فائدہ نہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں اس کی کتاب لکھتا ہوں اس میں فائدہ یہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تشریح ہوگی اور معجزات کی تفصیل بیان ہو جائے گی ان کی وضاحت ہو جائے گی تو ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے بیان کو مراد دے رہے ہیں کہ جب تم لوگ یہ کتاب پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیسے ہوتے تھے ہر زمانے کی ایک زبان ہوا کرتی ہے اور جو دین جو عقیدہ جو تاریخ اور فلسفہ اس زمانے کی زبان سے ہٹ کر بیان کیا جاتا ہے وہ اپنے طور پر کتنا ہی مفید کیوں نہ ہو وہ اس زمانے میں نہیں چل سکتا اس لیے یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اسے پھر دہراتے ہیں کہ ہر زمانے کی ایک زبان ہوتی ہے اور زمانہ اس زبان کو بولتا اور سمجھتا ہے بڑے سے بڑا اچھا کام اچھی سے اچھی تحریر فلسفہ بیان اگر اس زبان میں نہ کیا جائے تو لوگ اسے نہیں سمجھ پاتے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چیز اپنی افادیت ہونے کے باوجود لوگوں کی چونکہ سمجھ میں نہیں آتی اس لیے وہ استعمال میں نہیں آتا جو پچھلے زمانے تھے جب یہ سائنس کی ایجادات نہیں ہوئی تھی پندرہویں صدی عیسوی تک سولہویں صدی عیسوی تک بھی لوگ جو زبان سمجھتے تھے زمانے میں وہ کوئی ایسا کام کر دینا کہ وہ حیران پریشان کر دے لوگوں کو زبان سب یہ تھی کہ لوگ جن چیزوں سے قائم ہوتے تھے وہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے تھی کہ کوئی آدمی اس جیسی کوئی چیز لا نہ سکے مثلاً حضور اقضر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اولیاء اللہ کی کرامات یہ اس زمانے کی زبان تھی اور لوگ اس زمانے میں یہی زبان سمجھتے تھے ایک شخص کی ولایت کا وہ انکار کرتے تھے کہ یہ اللہ کا قابل بندہ نہیں ہے اور اس نے کسی کو بدعا دے دی اور وہ آدمی مر گیا اس کی بدعا سے لوگ کہتے تھے واقعی یہ بہت بڑا آدمی لوگ اس طرح اقرار کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے پیالے میں ہاتھ رکھا اور ان کی انگلیوں سے پانی بہنے لگا یہ اس زمانے کی زبان تھی یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ پانی ایسے بہنے لگے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہو سکتی تھی لوگوں نے کہا واقعی اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ کو روانہ کیا سخت اندھیری رات تھی اور وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصاب مبارک مجھے دیا یا بعض جو میں آتا ہے کہ ان کا جو اپنا اثا تھا وہ روشن ہو گیا اور وہ جدھر بھی جاتا جا رہا تھا تو اس کو روشنی نظر آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس شخص کا ایمان اور بڑھ گیا ہر زمانے کی ایک زبان ہوتی ہے اور جب تک کوئی بھی تاریخ فلسفہ کوئی بھی اچھے سے اچھا عقیدہ اور نظریہ اس زبان میں پیش نہ کیا جائے وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی اس زمانے میں لوگوں سے منوانے کے طریقے گئی اور یہی اللہ نے کیا اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے اور یہ اللہ کو کرامات دی اب بھی کرامات ہوتی ہیں لیکن چونکہ نبوت ختم ہو گئی اس کے معجزات تو اب نہیں ہوتے تو کرامات اب بھی ہوتی جب زمانہ بدلا سولہویں سترویں اٹھارہویں صدی عیسوی اور آگے آگے بڑھتے گئے اب وہ کیفیت نہیں رہی لوگوں کے ماننے کی اب فرض کر لیجئے کسی کو آپ اطلاعی دے دیں اور اس میں روشنی پیدا ہو جائے تو وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کی کرامت ہے وہ کہے گا ضرور اس میں کوئی نہ کوئی چیز ہے پتہ نہیں اندر اس کے سل ڈال دیے ہے یا کوئی مادہ ڈال دیا ہے یا کوئی نہ کوئی اس اس میں میں میجک ہے کوئی جادو ہے کوئی نہ کوئی چیز ہے اس کو بنوانے کے لیے آج کی زبان میں اس کو بولا جائے بات کی جائے تو وہ سمجھتا ہے وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا اس اس نئی نسل کو آپ دیکھیں انہیں اگر آپ دین کا سمجھائیں اس زبان میں جو ہماری زبان اب اس دور میں رائج ہے پھر تو وہ دین سمجھتا ہے اور وہ زبان ہے دانش مندی کی حکمت کی بات کو بیان کرنے کی واضح کرنے کی اس کے سوال کو سن کے بغیر احتجاج کیے کیسے ہی بےحدا سے بےحدہ سوال کیوں نہ ہو اس کو سن کے بغیر ناراضگی کا غصے کا اظہار کیے اطمینان سے اس کا جواب دینا یہ ایک زبان ہے مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا میری سمجھ میں آتا ہی نہیں خدا کا ہونا یہ بات اگر وہ دو سو سال پہلے کہتا تھی گاؤں میں تو مولوی صاحب نے لاٹھی اٹھا لینی تھی اور مارنا تھا کہ نکل جاؤ مچھلی سے تم جیسے دہلی سے بات ہی نہیں کرنی اب ایک لڑکا کہتے جی میں خدا کو نہیں مانتا اب اسے مارنے سے کچھ کام بنتا ہی نہیں ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جائے گا اب اس کی بات یہ ہے کہ اس کی بات سن لی جائے اور غصہ جتنا بھی ہو اس کو برداشت کر کے اس سے بات کی جائے کہ اسلام یہ ہے دین یہ ہے اللہ کے ہونے کے یہ دلائل ہے نہ ہونے کے تمہارے پاس کیا دلیل ہے یہ بات کی جائے یہ زمانے کی ایک زبان ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو کیوں حرام کراتے تھے قرآن کریم نے فلاں چیز کو حرام کیوں کراتے تھے اب پہلا زمانہ یہ تھا کہ چونکہ کتاب و سنت میں یہ بات آ لہٰذا تم حضرت ختم ہوئی بات اب وہ نہیں مانتا اب وہ کہتا ہے نہیں جی اس کی بھی کوئی دلیل دو کوئی بات سمجھاؤ مجھے کہتے ہیں یہ زمانے کی زبان ہے تو ہر زمانے میں اس کی زبان کے مطابق بات کرنی پڑتی ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں امت میں ہمیشہ ایسے ہوتا رہا ہے کہ اپنے اپنے زمانے کی زبان میں بولتے رہے ہیں راضی رحمت اللہ کا دستے استدلال کچھ اور تھا پھر اس کے بعد ان سے پہلے جو لوگ آئے اس کا تفریح استدلال کچھ اور تھا پہلے زمانے میں حضور عزت صلی کے معجزات پر کتابیں لکھی جاتی تھیں اور لوگ صحیح معجزے کو پڑھ کے مان جاتے تھے کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے جب امام غزالی احمد اللہ سے دور پہنچا تو اس دور میں لوگ معجزات کی باتوں کو کم مانتے تھے لوگ کہتے تھے کوئی عقل کی بات کرو کوئی ان کی تعلیم بتاؤ کیا چیز تھی کیا بات تھی پھر جا کر انہیں پتا چلا کہ اچھا یہ چیز تھی پھر امام غزالی رحمت اللہ کا جب راضی کا دور آیا تو راضی تو بخیر ادھیڑ دیے باطل فرقوں کے اور طبقات کے اور اہل سنت اور جماعت کو خاص طور پہ انہوں نے دلائل کے ذریعے سپورٹ دی مدد کی اور ثابت کیا کہ اسلام یہ چیز ہے پھر اس کے بعد نرشت آئے انہوں نے کئی چیزیں پھر اس کے بعد لوگ آتے چلے گئے ہر زمانے کی ایک زبان تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اس شخص کو پتھر سلام کرتے ہیں لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یہ چیز ایسی تھی جو آج تک زمانے میں نہیں دیکھی گئی تو ہوا یہ کہ وہ معجزات کے ذریعے مانتے چلے گئے اور کوئی معجزہ فرض کر لیجیے آ جاؤ تو لوگ اس پر اتنی تحقیق کریں سائنس بٹھا دیں یہ کر دیں وہ کر دیں اور وہ کہیں کہ ہوتا کیسے اس کی ایک اور مثال دیکھیے ایک آدمی دعا پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ چیز پڑھو تمہارا درد ٹھیک ہو جائے گا ایک آدمی اب پڑھتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے کئی مرتبہ ہوتا ہے ایک آدمی سے تعویذ سیکھ دیتا ہے کہتا ہے کہ یہ تعویذ ہے اس کے ذریعے یہ چیز ہو جائے گی وہ ہو جاتی ہے تو اب اس دنیا میں کیا ہوتا ہے ایک صاحب آئے انہوں نے کہا ہمارے حضرت نے تعبیر کیا تھا اور یہ درد تھا مجھے اور سترہ سال سے دنیا بھر میں ڈاکٹروں کو دکھا چکا نہیں ہوا لیکن اس سے وہ ہو گیا اور جب تک سنایا کہ لندن میں جو میرا ڈاکٹر تھا اس نے جب مجھ سے پوچھا اینول چیک اپ سالانہ اس میں کہ اب تمہیں میں نے کہا وہ تو سال ہو گیا ختم ہو گیا درد اس سے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تمہاری رپورٹ ہے درد کیسے ختم ہو گیا میں نے کہا کہ ایک تعلیم انہوں نے کیا تو اس سے ٹھیک ہو گیا تو اس نے کہا میری بات ان سے کراؤ اس نے بات کرائی تو وہ جو بھی تھوڑی بہت ٹوٹی بوٹی انگلش جانتے تھے انہوں نے اس ڈاکٹر سے کہا کہ کیا بات ہے تو ڈاکٹر نے بڑے آرام آرام سے کہا کہ حضرت وہ جو کاغذ ہے نا وہ لکھ کے میرے گئی ہے تاکہ میں تحقیق کروں کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے ذریعے سے ایک آدمی کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو انہوں نے اپنے سرین سے کہا کہ اسے قرآن کی دو آخری صورتیں لکھ کے دے دو اور انہوں نے کہا کہ اس سے ٹھیک ہو گیا ہوں اور اس کی تم تحقیق کر لو اب وہ ڈاکٹر نے پھر فون کیا پھر کیا اس کو سمجھ نہیں آتی کہ لکھے ہوئے چند حروف ہیں ان سے کوئی آدمی کیسے ٹھیک ہوتا اب یہ ہر زمانے میں لوگ اس اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے اس زبان کو کہ ان کے لیے کوئی معجزہ ہو تو یا تو شاہ صاحب رحمت اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ واحدہ جو میں نے لکھی ہے تو تم آپ کو پڑھو گے دیکھو گے تو تمہیں معجزات ملیں گے تاکہ جو بھی زمانہ ہے جو بھی زمانے کے لوگ ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ کے دور کو آپ سے تصور کریں نا سترہ سو ساٹھ کو سترہ سو پچاس کو آج سے کوئی دو ڈھائی سو سال سوا دو سو سال پہلے کو اس وقت کے دیہات گاؤں ایسی چیزیں ہوتی تھی لوگوں کو کون سا بجلی کی خبر تھی چیز کی خبر تھی تو شاہ صاحب رحمت اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کتاب لکھ رہا ہوں جب وہ جزاد پڑھیں گے ایسی کہانیاں چیزیں پڑھیں گے قسطے پڑھیں گے جو سچائی پر مشتمل ہیں تو لوگوں کو رغبت ہوگی اور ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور یا پھر شاہ صاحب رحمت اللہ دوسری بات کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ جو میں کچھ لکھ رہا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجوزوں میں سے ایک معجوزہ ہے حجت اللہ کے بالکل آغاز میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ بتا دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ہے کہ اس کتاب کو وہ لکھیں تو انہوں نے یہ کتاب لکھی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں کتاب لکھ رہا ہوں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے صحیح اور تحقیق کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے معجزات کیا مت تک چلتے رہے وہ دنیا سے پردہ فرما گئے مگر امت میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی اور اس موقع پہ کون کے یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے صلاح الدین یوبی ان کا دور اگر کسی نے پڑھا ہو اور پتا ہو کہ ان کے دور میں کتنا غلبہ ہو گیا تھا فرانس کا اور عالم اسلام کی طاقت سے لڑ رہا تھا بڑے بڑے مسلمان خلفا موجود تھے اور یہ آدمی جو شراب پیتا تھا اور جو اور بھی برائیاں تھیں کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ ایسا آدمی اٹھے گا اور بیت المقدس کو پتہ کر لے گا اور اس کی زندگی یکسر تبدیل ہو جائے گی بڑے بڑے واقعات جو ہوتے ہیں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہو جاتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے انقلاب حکومتوں کے سب سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہو جاتے ہیں ایوب خان کا زمانہ آپ لوگ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور اشرۂ ترقی بنایا گیا کہ دس سال میں ترقی ہوئی ہے یہ ہوا ہے اور نشہ بھی اس کا اترا نہیں تھا ایوب خان کا اور پنڈی میں ٹیکنیکل کالج میں ڈرائیور اور کنڈکٹر اور لڑکوں میں تو تو میں ہوئی بس وہ اب بھی ہوتی ہے ہمیشہ ہوتی رہی ہے اب اس سے زیادہ گردیاں ہوتی ہیں اب اس سے زیادہ کے طلبا پہ قبضہ کر لیتے ہیں بسوں پہ طلبا قبضہ کر لیتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے تو ایک چھوٹی سی بات وہاں پوری ٹیکنیکالی جو اس زمانے میں یہ آبادیں ہی نہیں ہوتی تھی وہاں ہوئی اور وہ لٹکے آئے اور بس چل گئی اور یہ ہو گیا اور یوں خان کا لٹ گیا اور تو اس پہ غالب آ گیا بڑی بڑی چیزیں ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات سے شروع ہو جاتی ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے متعلق تصور ہی نہیں تھا کہ یہ شخص اتنا بڑا ہو سکتا ہے ہوا یہ کہ مصر میں ان کی پوسٹنگ ہو گئی مصر میں جب وہ گئے تو انہوں نے کہا میرے دل میں خیال آیا کہ جس اللہ نے مصر کا حکمران مجھے بنایا ہے اللہ کو یہ بھی پھر منظور ہے کہ فلسطین مجھے دے دے اور فلسطین کے ساتھ بیت المقدس پتہ ہو جائے گا بس یہ خیال آیا اور اس نے سب چیزوں سے توبہ کر لی اور پھر تعلیم کا دھارا ہی گویا کہ بدل گیا اور مسلمانوں کی ایسی حیرت قائم ہوئی کہ وہ پھر کئی صدیوں تک اس کے بالواسطہ اثرات مرتب ہوتے ہیں تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسی بات کو کہتے ہیں کہ جو میں کتاب لکھنے لگا ہوں یہ کتاب دلی میں بیٹھ کے کوئی آدمی لکھ دے ایسی کتاب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا موضوع وغیرہ ممکن نہیں شبلی نے بھی یہی لکھا شبلی نے لکھا ہے کہ راضی اور ابن رشد اور ان لوگوں کی کتابوں اور تحریرات کے بعد جو کارنامے تھے ان کے سامنے لوگوں کی لوگوں کے جو کارنامے تھے مان پڑ گئے تھے اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دلی سے ایک ایسا شخص اٹھے گا اور ایک ایسا آدمی اٹھے گا اور پھر قدرت نے دکھا دیا اور قدرت کی نیرنگیوں کا تماشا دیکھو اور قدرت کے حالات دیکھو کہ دلی میں ایک آدمی نے اس کی اتنی بڑی کتاب لکھ اور یہ اتنی بڑی کتاب ہے حقیقت میں اس جیسی کتاب اس کے بعد اب تک آئی بھی تو جیسے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خود اتنے معجزہ قرار دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہوتے ہی ہیں یہ بھی ایک ہے کما آداب قرآن العظیم جیسے کہ قرآن کریم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجودہ تھا زمانے ہی تو ان کے زمانے کے جتنے بھی بلیغ اور فصیح انسان کے عاجز آ گئے اور کوئی قرآن جیسی ایک صورت بھی لکھ کے نہیں سکتا قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس پہ بہت لوگوں نے لکھا ہے اور پھر پہلے زمانے میں تو ابتدائی یہاں سے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کلام کو آ کے پڑھتے تھے تو عرب ایک چیز سے واقف عرب کلام کی خوبیوں کو سمجھتے تھے عرب کلام کی بلاغت کو سمجھتے تھے وہ جانتے تھے کہ واؤ اور فا کے فرق سے کتنا کلام میں فرق پڑ جاتا ہے وہ جانتے تھے کہ زیر اور زبر سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے اس لیے ان کے بڑے بڑے فصیر اور بلیغ لوگ بیٹھے اور انہوں نے کہا یہ کتاب ہے کیا چیز یہ شخص بات کیسے کرتا ہے ان کی جو عروج تھا زمانے میں زیادہ سے زیادہ جو سوچ سکتے تھے انہوں نے وہی کہا انہوں نے کہا کہ کوئی جن ہے جسے آ کے سیکھا جاتا ہے بس کوئی شیطان ہے جس کی مدد کرتے ہیں وہی کے وہ قائل نہیں ہوئے اور شیطان کے قائل ہو گئے انہوں نے کہا یہ شخص سیکھ کے آتا ہے حتیٰ کہ وہ تو خوشی کا اور عید کا دن تھا مکہ مکرمہ کے لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ حضرت سہیل رضی اللہ ایمان لے آئے اور آپ وہ لوہے کا کام کرتے تھے اور ان کی بھٹی تھی اور لوہے کو ڈھالتے تھے مختلف چیزیں بناتے تھے مکہ مکرمہ میں اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ ان کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے بھٹی میں تو جب اربوں نے کچھ دن دیکھا کہ یہ بھٹی میں جا کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو انہیں جستجوئی کی اجازت جاتا اور آخر وہی بدگمانی جو اللہ کے اچھے بندوں سے ہمیشہ لوگوں کا مرض رہا ہے مکہ میں عید ہو گئی اتنی خوشی سے تالیاں پیٹتے تھے کہتے تھے پتہ چل گیا کہ یہ آدمی اصل میں جاتا ہے اس کے پاس وہاں سے قرآن سیکھ کے آتا ہے اور اللہ کی شان حضرت صاحب رضی اللہ عیسائی سے پہلے روم کے رہنے والے تھے انہیں عربی بھی پوری طرح نہیں آتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اب یہ اس بات پر شور مچا رہے ہیں کہ اس کو ایک بشر سکھاتا ہے ایک آدمی سکھاتا ہے وہ جو اجمی ہے دو اربوں کا اس کی پیدائش کے اربوں میں نہیں ہوئی ہے وہ اس انسان کو یہ قرآن سکھائے گی اب اس سے چپ ہو گئے کبرا کو گنڈا ہے ہر دن نئی چیز چاہیے ہوتی ہے ہر دن نئی چیز چاہیے ہوتی ہے الزام جو لگاتے ہیں اور تراشتے ہیں ان کے پاس ہر دن نیا مواد ہوتا ہے اسی طرح جو لوگ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں اپنی جماعتوں کو سیاسی لوگ انہیں اپنی جماعت قائم کرنے کے لیے رکھنے کے لیے اپنی ساتھ ہر دن نیا اسٹینڈ چاہیے ہوتا ہے ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایشو دیتے ہیں آج یہ ایشو بن گیا اس پہ جلوس نکالو اس پہ جلسہ کیونکہ اگر یہ نہ کریں اور اپنی تصویریں روز روز اخباروں میں نہ لگائیں تو تحریکیں کیسے چلیں اور تنظیموں کی یہ حالت نہیں ہوتی جو لوگ منظم طریقے پہ کام کرتے ہیں ساری ساری زندگی کام کرتے رہتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کبھی تصویر نہیں آتی یہ ہے وہ فرق جو یورپ کے اور ہمارے مزاج میں ہے کے سائنسدان ہے تو وہ ساری ساری زندگی ایک آدمی لگا رہے گا حتیٰ کہ نوبل پرائز تک اسے مل جائے گا بڑے سے بڑا کام کر گزرے گا دنیا جانتی بھی نہیں کہ اکا دکا تصویریں آ گئی تو آ گئی ورنہ کوئی نہیں جانتا کتنا بڑا آدمی ہے اور ہمارے یہاں یہ چیزیں عام ہیں کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ وہ سیاست ہے اسے زندہ رکھنا ہے یہ تحریک ہے اسے زندہ رکھنا ہے بس گمانی ہے کسی پہ الزام لگانا ہے کسی سے لڑنا ہے گھر میں یا کسی سے اب ہر دن نیا بہانا چاہیے کہ آخر ساڑھ کہاں سے ہو بات چلے کہاں سے اربوں کا یہ مزاج بن گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روز مخالفت کرنی ہے روز پورا کہنا ہے وہ اس دن عید کا ہو گیا کہ اسی طرح انسان سکھاتا ہے حالانکہ عربوں کا اپنا بھی یہ حادثہ وہ جانتے تھے کہ بہت سے لوگ ایسے یہ اتوا آیا ہے اور اس وقت کے زمانے کا پھرا ہوا آدمی تھا جہان اس نے دیکھا تھا اور بیٹھ کے لوگوں کو راتوں کو کس سناتا تھا کہانیاں سناتا تھا لوگ بڑے خوش ہوتے تھے اور مکہ مقدمہ میں یہ اب سے دو سو سال پہلے بھی رواج تھا اب تو ختم ہو گیا دنیا میں آہستہ آہستہ اور اور ہماری دنیا میں ختم ہو گیا ابھی تک یہ تھا کہ رات کو بچوں کو سونے سے پہلے کہانیاں سناتے تھے اب تو زمانہ آ گیا نا کمپیوٹر کا دلی میں وہ بیٹھ جاتا تھا ایک چاندنی چوک میں وہ کہانی پڑھنا شروع کرتا تھا اور ٹھیک وہاں پہنچ کے کہانی ختم کر دیتا تھا رک جاتا تھا جہاں پہ کلائمیکس آتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا اچھا کہ بات کریں گے اب لوگ جو کرتے ہو کرتے تھے سر بھی لے لیتے کہ آگے بتاؤ کیا ہوا تو وہ اس جگہ پر پہنچ کے اس کو بریک کر دیتا تھا یہ ہمیشہ سامر سامر اللہ نے خود فرمایا کریم میں کہتے ہیں کہ یہ گپے ہیں تو گپیں ہی ہوتی تھی وہ اتبا بھی یہی کیا کرتا تھا گپے اس کی اور چھٹا ہوا آدمی تھا جہان بھر کو دیکھا تھا ایران کو دیکھا تھا ایسی ایسی قصے کہانیاں کرتا تھا کہ ارب مذکور ہو جاتے تھے آخر ایک انہوں نے مل کے کہا کہ تم اس شخص کے پاس جاؤ یہ بھی کلام کرتا ہے اور کیا ہے اس کے پاس کیا طاقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور باتیں کرنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ آیا نے کچھ سناؤ اس کا سناؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی تلاوت شروع اور جب آپ اس آیت پہ پہنچے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اگر تم نہیں مانو گے اللہ کے اس عذاب سے جو آد اور سلوک پہ آیا تھا تو اٹھ کھڑا ہوا اور کانپنے لگا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کر وہ آد اور سلوک کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے یہ نہ کر تیری قوم دباؤ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے چلا گیا اور کہنے لگا میں تمہیں دل سے نصیحت کرتا ہوں اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ اگر یہ غالب آ گیا تو ہم سب کی عزت ہے اور اگر یہ مغلوب ہو گیا ختم ہو گیا تو شکر کرو تمہاری جان چھٹ گئی مگر اس شخص کی مخالفت نہ کرو اس نے ایسا کلام پڑھا ہے کہ میری ساری زندگی میں ایسا کلام کسی نے نہیں پڑھا میں نے کہیں سنا اتنا خوشی و بلی کلام ابتدائی طور پر یہ تھا پھر جتنا جتنا قرآن کو لوگوں نے اسی لیے قرآن بار بار چیلنج کرتا رہا ڈنکے کی چور قرآن یہ کہتا رہا قرآن پوری پوری قوت سے یہ کہتا کہ لاؤ میرے مقابلے میں لاؤ میرے مقابلے میں لاؤ اس جیسا قرآن لکھ کے اور وہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ایک صورت کا ہی جواب نکلا حالانکہ چیلنج قبول کرنے میں سب سے زیادہ حق تو ان کا بنتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اثر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نے کچھ لکھا کہا وہ سب کا سب ریکارڈ ہے تاریخ میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنے الزامات لگائے گئے وہ سب کے سب تاریخ میں موجود ہیں پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا، یہ الزام بھی لگاتا یہ الزام بھی لگاتا یہ الزام بھی لگاتا یہ الزام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا معاذ اللہ کہ یہ اپنی بہو سے اس نے نکاح کر لیا کسی شریف آدمی کے لیے تھوڑا الزام معاذ اللہ یہ لگا لیکن کسی نے چھپایا نہیں مسلمان اور نے دیکھا انہوں نے کہا یہ تاریخ امانت ہے یہ چیزیں امانت ہیں اگلی نسلوں تک پہنچاؤ تاکہ پتہ چلے جھوٹ کیا تھا سچ کیا تھا اگر چھپانا ہوتا تو ایسی چیزوں کو چھپانا جاتے لیکن پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آرام ہے جو ایک آدمی نظروں میں اٹھاؤ اور اس نے کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے مقابلے میں ہم یہ کلام لکھے کوئی اس چیلنج کو قبول ہی نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ اس طرح کا کلام ممکن ہی نہیں اگلا دور گیا اس دور میں جب مسلمان غالب آ گئے اور بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو گئی تو انہوں نے کہا آخر اس کتاب میں کون سی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو موجزہ ہے عاجز کر دیتی ہے جس کا مقابلہ لوگ نہیں کر سکتے اس چیلنج کو لوگ قبول نہیں کر سکتے آپ اس میں ہے کیا اب انہوں نے لکھنا شروع کیا قرآن کی اعجاز اعجاز کا مطلب کوئی موجودہ جس چیز کو دیکھ کے لوگ بے بس ہو جائیں کہ اس کے مقابل میں کوئی چیز لا سکیں تو پھر انہوں نے کتابیں لکھنی شروع کی مثلاً آپ اس کے بعد دیکھیں تو اعجاز القرآن کے نام سے محمد ابن زید واقف رحمت اللہ سے انہوں نے کتاب لکھی باقلانی تھے رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی یہ یہ لنگڑے تھے اور اسی طرح یہ تھا زمخشری اس نے کتاب لکھی زمخشری نے تو قرآن کریم کی فساحت پر جو چیزیں لکھی ہیں اور باقلانی لکھی ہیں عبد القاہر جرجانی وغیرہ نے ان کے متعلق مشہور ہو گیا کہتے قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے کس لفظ سے کیا حرف سے کیا ثابت ہوتا ہے انہوں ان کا کوئی نہیں سمجھا الجان سوائے دو لنگڑوں ایک لنگڑا میں اور ایک لنگڑا مجھ سے پہلے گزرا ہے ہم دو ہی سمجھ سکتے ہیں اور واقعی ان کی کتابیں ایسی کمال کی ہیں کہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا زندگی کھپا دی بس اسی بات پر کہ قرآن کریم میں ہے کیا مسلمان ایسے نہیں تھے اتنے قابل لوگ تھے کہ کسی ایک ٹاپک کو لے لیا زندگی بس ساری اسی میں گزر گئی انہیں یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں بھی ہاتھ مار لیں اس میں بھی اس علم کو بھی دیکھ لیں اس علم کو بھی دیکھ لیں کوئی سوچ سمجھ کے ایک راہ متعین کر لی اور عمر بھر بس اسی راستے پہ کام کرتے رہے باقی دنیا جہان بھی کسی چیز کی خبر بغداد جو وقت ہوتا تھا زمینیں وقف کر دیتے تھے لوگ کہ یہ گاؤں وقف ہے یہ شہر سے یہ ٹکڑا وقف ہے یہ عمارت اس کا کرایہ وقف ہے کس بات سے وقف ہوتا تھا جب آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وقف ہوتا تھا کہ یہ بلڈنگ اس کا کرایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چڑیوں کی تحقیق پہ کیا جائے گا کہ چڑیا کیا چیز ہے کس موسم میں کہاں سفر کرتی ہے انڈے کتنے ہوتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے کیا چیز نہیں ہوتی وہ وہ ہی کی تحقیق پہ وہ لاکھوں روپے کرایہ آ رہا ہے تو اسی پہ سر ہو رہا ہے جن لوگوں نے اس میں اسپیشلائزیشن کرنا ہے ان کے کمرے ان کے اخراجات یہ وہ اسی طرح کر دیتے تھے یہی چیزیں یورپ میں اپنی ہیں قومیں ترقی پہ جاتی ہیں تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے کام ہوتے ہیں یورپ میں اب بھی ہے اور ہمارے یہاں یہ چیزیں ختم ہو گئیں اسی طرح ایک بیج تھا اس پہ تحقیق شروع کر دی تو اس کے لیے گاؤں وقت ہو گیا کہ جی پورے گاؤں میں اس بیج کی فصل اگاؤ دیکھو اس کے خراب کیا مرتب ہوتے ہیں نتائج کیا نکلتے ہیں پبلک کو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ چیز جرمنی کا ایک سفیر آیا تھا افغانستان اور اس سے ٹیولپ پھول ہے نا کینیڈا کا ہالینڈ کا وہ اسے پسند آ گیا تو وہ اس پھول کو افغانستان سے انیسویں صدی کے آخر پہ اٹھارہ سو ستر اسی کی کوئی وقت یاد نہیں اب کون سا زمانہ تھا مگر اسی دور میں وہ یہاں سے لے گیا جرمنی اور جرمنی سے ہالینڈ پہنچا اور ہالینڈ کی اکانومی کا بہت بڑا حصہ اس وقت وہ پھول ہے بھی کہتے ہیں وہ پھول اس کی اکانومی کا بہت بڑا حصہ ہے اگر کوئی جائے تو فضا میں دیکھے کھیتوں کے کھیت جس طرح ہمارے یہاں سرسوں اور گندم کے کھیت لگے ہوئے نظر آتے ہیں اس پھول کے کھیتوں کے کھیت لگے ہوئے ہیں اور پتا ہے کہ کس وقت کے پھول کٹنا ہے یا آ کے فلائٹ پہ پھر لندن پہنچنا ہے پھر کا پہنچنا ہے پھر فرانس پہنچنا ہے اور اس پہ سارا ملک چل رہا ہے یہ کرتا ہے قوموں کی ترقی میں مسلمان بھی ایسی ترقی کرتے تھے جب مسلمان تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کا سنانا ہی بس ان کے لیے کافی تھا پھر جتنا جتنا وقت گزرتا گیا اتنی اتنی کتابیں لکھی گئیں کہ قرآن کی کیوں کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ایسا قرآن کیوں نہیں بن سکتا پھر ہوتے ہوتے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آئے راضی نے بھی اس پہ لکھا ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ اس سے لکھا ہے شاہ بن صاحب محدود سیل بھی رحمۃ اللہ انہوں نے لکھا ہے اور اب پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں ایک کتاب آ گئی انٹرنیٹ الفرقان کے نام وہ قرآن سے پڑھایا وہ جاتی اور جھوٹ جو ہے اور ہم جیسا آدمی جس کو کوئی عربی نہیں آتی اب بھی کوئی لے آئے اور عربی جانتا ہو ہم اسے بتائیں کہاں کہاں عربی کی غلطیاں قرآن تو بہت دور کی بات ہے وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی فصیر اور بلیغ عرب خطیب اب بھی بیٹھ کے اس سے بہتر ہی باتیں لکھ سکتا ہے اس میں کوئی عیسائی تھا لبنان کا اس نے کہا تم کہتے ہو قرآن جیسی کتاب نہیں بنائی جا سکتی قرآن جیسی کتاب لے کے آ گیا یہ دیکھ کوئی سوچے تو اس سے پوچھے کہ اس قرآن کو جو تم نے بنایا ہے پوری دنیا میں نشر کر دو فرض کر لو ایک لمحے کے لیے کہ پوری دنیا میں اس کو پڑھا جا رہا ہے کتنے لوگ ہوں گے جو اس سے سن کے ایمان لائیں گے اور کہاں یہ قرآن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا لوگ سورہ کوثر سن کے ایمان لے آئے لوگوں نے چند آیات سنی اور ایمان لے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان سورہ کی ابتدائی آیات جب ان کی بہن نے انہیں سنائی پٹائی کے بعد ہاتھ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ صاحب نے فکر کیا کہ یہ خدا کا کلام ہے یہ خدا کی چیز ہے انہوں نے کہا بس کرو میں جاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قرآن کو سن کے کیا لوگوں پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں ایسی بے ہوگی عمر ضروری نہیں کہ مان لیا جائے جس کا معقول ہونا بھی ضروری دنیا میں کون سا گنا اور کون سا جرم ہے جس کے جس میں کسی کے پاس عذر نہیں کیوں قتل کر دیا کہتے جی غصہ آیا ہوتا تو غصہ ازر ہے نا جی۔ پھر مان لینا چاہیے کہ غصے میں قتل جائے شیطان کے پاس بھی ازر تھا اس نے کہا لو اس کے سامنے سے کروں مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا تو آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے کہ کم درجے کی ہوتی ہے اور یہ کیا قانون ہے کہ کم درجے کی چیز کے سامنے اعلیٰ درجے کی چیز جھکے عذر اس کے بھی پاس تھا بس سے بدتر کام دنیا میں کوئی کوئی کر کے آتا ہے نا عذر اس کے بعد بھی یہ کون سا گناہ ہے جس کا عذر نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عذر کوئی معقول بھی ہے یا نہیں کوئی عقل میں آنے کی بات بھی ہے یا نہیں یہ نہیں سوچتے اس لیے حضرت نے فرمایا کہ کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قرآن کو لے کے قرآن جیسی چیز دے کے آتا کہ جتنے اب قرآن لکھے جاتے رہیں گے اب اس نے شروع کیا عیسائی نے لبنان والی عیسائی نے اب بہت سے لوگ لکھیں گے آئندہ بھی لکھیں گے لیکن یہ حقیقت بات یہ ہے کہ وہ لڑائی ہو رہی تھی تو جب ہار گیا تو دوستوں نے کہا تمہیں ضرورت کیا تھی لڑنے کی جب تمہیں پتا ہے کہ تمہارا فریق کے مخالف وہ لڑکا جو ہے طاقت ہے اس میں وہ اچھی طرح تھپڑ مار سکتا ہے تمہارے بازو سے پکڑ کے اسے کھینچا اور زمین پہ گرا دیا تمہیں پتا تھا یہ سب چیزیں تو لڑنے کی ضرورت کیا تھی تو اس نے کہا یار وہ بس خیالی نہیں تھا استاد نے سکھایا تھا کہ جنہیں مقابلہ شروع ہوگا پہلا تھپڑ ایسا کھینچ کے مارنا تو وہ اس سے اس پر اثر پڑ جائے گا تو اس نے کہا اب اس سے کہا یاد آیا اسے بڑا اچھا جواب دیا اسے کہ لڑائی کے بعد اب جو تھپڑ یاد آئی اپنے منہ پہ مار سکتا کیا آئندہ تو نصیحت تو یہ تو لڑائی کے بعد والے تھپڑ ہیں اب جتنے بھی قرآن لکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آتا ہے جہاں نازل ہوا تھا جن لوگوں کو وہ بار بار چیلنج کر رہا تھا جو اس شہر کے رہنے والے تھے اس خاندان کے لوگ تھے بالکل گھر کے لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت آخر تک جاری رہی قریش کے لوگ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی اور دیگر افراد جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان لوگوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا وہ تو لڑائی کے سامنے نہیں آئے انہیں پتا تھا کہ یہ چیز ہی اور ہے اب بعض والے کہتے ہیں کہ یہ لڑائی کے بعد والے پڑھے وہ کر لیں اپنے جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے کسی نے قرآن کریم کے مقابلے کی ضرورت نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہجرت نہیں نہیں اس میں فتح مکہ میں تو بار بار پوچھتے تھے رات کہاں رہیں گے رات کہاں رہیں گے تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اپنا گھر نہیں ہے یہاں مطلب یہ تھا کہ جہاں ہجرت سے پہلے آپ رہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حسرت سے فرمایا کہ ہلتا رکھا لانا عقیل عقیل چھائی عقیل نے ہمارے لیے بھی کچھ رہنے دیا ہے عقیل نے چھوڑا ہی کیا ہے ہمارے پیچھے جو ہم اس گھر میں رہیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے عقیل انہوں نے گھر پہ قبضہ کر دیا اسے بیچ دیا تو یہ خاندان میں ایسے لوگ تھے مکہ مقدمہ میں ہجرت سے پہلے جو بہت سے بعد میں مسلمان ہیں بدر کے بعد مسلمان ہیں کوئی کوئی ایک شخص نہیں اٹھا جو کہتا کہ سورہ کوثر جیسی صورت کا میں میں کر دوں گا اور یہ تاریخی میں آتا ہے کہ سورہ کوثر لٹکا دی تھی بیت اللہ میں لکھ کے لگا دی تھی اور سات سال تک عرب اس کا جواب نہیں دے سکے وہ جو آتا تھا پڑھتا تھا کہتا تھا اس جیسا نہیں حالانکہ ان کی قدیم روایت جو تھی وہ صدیوں تک سے جاری تھی اور اب تک بھی غالباً جاری ہے یہ کیا کرتے تھے جب حج ہوتا تھا تو مینا کی راتیں فارغ ہوتی اب بھی مینا میں رمی ہوتی ہے رمی کے بعد لوگ سارا دن بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں کوئی کام نہیں ہوتا کرنے کو لوگوں کے پاس لیے کام نہیں ہوتا کہ انہوں نے انہیں پتا نہیں نا اللہ نے کیا کہا اللہ نے فرمایا ہے <clears throat> کہ اللہ کی یہ جو گنے ہوئے دن ہے نا مینا کے مینا میں رمی ہوتی ہے تین دو دن یا تین دن اللہ نے کہا ان دنوں میں مجھے وہاں بیٹھ کے یاد کرو کثرت سے اتنا مجھے یاد کرو اتنا مجھے یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے باپ دادا کو کیسے یاد کرتے تھے ہوتا یہ تھا کہ یہ قریش والے عرفات میں جاتے نہیں تھے قریش مینا میں رک جاتے تھے باقی قبیلے عرفات میں جا کر پھر واپس جب مینا میں آیا کرتے تھے تو مینا میں دن سارے فارغ رمی کی اور رمی کا بھی کوئی معلوم نہیں کہ کتنا ثبوت مل سکے گا بہرحال وہاں مناسب کی صدا کیے پھر سارا دن رات بیٹھ کے قصیدے پڑھتے تھے سالانہ مشاعرے ان کے ہوتے تھے اربوں اور بہترین سے بہترین قصیدہ پڑھا جاتا تھا اور پھر اس پہ ہوتا تھا سارے عرب قبائل مل کے فیصلہ کرتے تھے کہ کس کا قصیدہ سب سے اچھا اس پھر کو بیت اللہ میں لٹکا دیتے تھے کہ اس کو چیلنج ہے اگلا سال اس سے بہتر کوئی لکھ کے لائے تو پھر چپکے چپکے شاعر آتے تھے دو مہینے بعد چار مہینے بعد آ کے پڑھتے تھے کہ اس سال بیت اللہ میں کس کا قصیدہ لگائے اور اس کا ہم جواب لکھ کے لائیں گے مسلمانوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ نے سورہ کوثر لگا دی سات سال تک عرب اس کو کوئی جواب نہیں دا سکے کہ ہٹا دی اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ چیز کیا ہے ذرا سی باریک بات لیکن اگر سمجھ میں آئے دیکھو اللہ نے قرآن کی عربی جو ہے اس سے پہلے دن ہی باندھ دیا اسٹینڈرڈ کی عربی خدا نے قرآن میں نازل کر دی بس اب بھی اس تربی کو بولتا ہے نا عربوں میں عرب دیوانے ہو جاتے ہیں کہ ایسی زبردست تربی یہ ایسے ہی ہے جیسے شیکسپیئر سولہویں صدی میں پیدا ہو گیا تو شیکسپیئر نے زبان کا ایک مرتبہ مقرر کر دیا اب جتنے بھی لوگ آئیں جتنے بھی اس کی زبان سے بہتر زبان نہیں لا سکتے فلکر شکر آج کے زمانے میں ہوتا اور وہی انگلش بولتا جو اس زمانے میں بولتا تھا تو لوگ حیران ہوتے کہ اتنی صاف اتنی خالص اتنی سستری انگلش اور بہت سے کہتے ہیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی تو وہ ایک معیار زبان کا باندھ دیتا ہے اللہ نے پہلے دن سے قرآن کے ساتھ عربی کا معیار باندھ دیا اب کیا مت تک عربی اس معیار کے اوپر جائی اب جتنے ہیں وہ کم ہی کم درجے کے ہیں اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے شیکسپیئر کی انگلش آج کون سمجھ سکتا ہے اور جو سمجھ جاتا ہے اس کو پورا پڑھ لیتا ہے پھر وہ اپنے معاصرین میں کسی کی بھی انگلش سنے گا تو ہنسے گا کہ یہ کیا انگلش ہے انگلش تو وہ ہے جو شیکسپیئر نے لکھی انگلش تو وہ ہے جو فلاں نے لکھی ہے انگلش تو وہ ہے جو فیڈس میں ہم پڑھتے ہیں فلاں جگہ پڑھتے ہیں یہ زبان کا ذوق ہے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اس کتاب کو جو لکھ رہا ہوں تو یہ ایسی ایک کتاب ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودے تھے سما لم سما لم سمت لمن قرب زمان العرب الاول پھر جب زمانہ آگے بڑھا اور زمانے میں اس کا ترجمہ بند کر دیتے ہیں اس کی تشریح پہلے آ گئی فرماتے ہیں جب زمانہ آگے بڑھا اور العرب الاول پہلے زمانے کے عرب گزر گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی معاصرین تھے وقفی عالم ناس وجوہ الحجاز اور قرآن کی کہ قرآن کے مقابلے میں کیوں نہیں کوئی کتاب لائی جا سکتی اس کی وجہ لوگوں کی نظروں سے اوچھل ہو گئی کاما علما الما تو امت کے علماء کھڑے ہوئے پاؤ نے خبر باندھ دی کہ ہم اس کو ثابت کرتے ہیں لیکن لوگ مب لگا تاکہ وہ یہ ثابت کریں تاکہ وہ یہ بتائیں کہ دیکھو وہ لوگ بھی جو اگلے اربوں جیسی استعداد کے مالک نہیں ہیں قرآن کی اس بات کو سمجھ سکے جہاں تک بات ایک اور آ گئی اور اس کی تشریح بھی کر سکے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے حق کے اب امت میں بعد میں جو آئے عرب جو بچے نئے نئے مسلمان کہا قرآن میں ایسی بات کیا ہے کہ جس کتاب میں لکھی جا سکتی علماء نے کہا تو میں یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے اور اس کا بہت بڑا حصہ کھلتا ہے جب آدمی قرآن کو مسلسل سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ ایک خدا نے کیا کیا چیزیں جمع کر دی کتنے اقدامات جمع کر دیے ہیں کہتے ہیں یہاں تک کہ علماء نے اس کو لکھا اسی لیے وہ جو ہے نا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جملے کو دہراتے تھے وہ کہتے تھے کہ قرآن کو کسی نے نہیں سمجھا سوائے دو لگڑوں کے اور حضرت رحمت اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے وفات تک ٹھیک ٹھاک رہے اور فرماتے تھے وہاں ہوں ماں تیسرا میں ہوں جو لنگڑا تو نہیں ہوں لیکن قرآن کو جتنا میں نے سمجھا ہمارے زمانے میں کسی نے نہیں سمجھا تو قرآن میں ان کے ادراک اور سمجھ کا حال یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں تو پورا نہیں کر پاتا ایک ایک آیت مجھے روک لیتی ہے اس پہ غور کرتا ہوں پھر جلدی جلدی بغیر سوچے ہوئے پھر کرتا جاتا ہوں میں جتنا پڑھنا ہے اتنا وہ پڑھ لوں ورنہ قرآن چلنے نہیں قرآن میں اب بھی اتنی تاثیر ہے کہ حیرت ہوتی ہے لوگ اسے کیسے سن لیتے ہیں لوگ دس منٹ پانچ منٹ کی تلاوت سن لیتے ہیں حیرت ہوتی ہے قرآن کو اب بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے اللہ نے ایسی ایسی چیزیں رکھی ہیں کہاں وہ بات کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس جیسے کوئی کتاب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں پھر علماء حکومت نے کتابیں لکھنی شروع کی جیسے کہ ابھی آپ سے عرض کیا فضالی کا اذام اللہ تعالیٰ شریعت اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے وہ شریعت لے کر آئے یہ اکمل شرائع جو ساری شریعتوں میں کامل ترین شریعت ایک متضمنۃ لمصالح جازع عن مراعات مثل مثل البشر اس شریعت نے انسانوں کا اتنا خیال رکھا کہ اس جیسا کوئی قانون نہیں ہے جو انسانوں کا خیال رکھ سکے وہ عرف پاس زمانے شرف جا ابھی اور زمانے میں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جو یہ جو شریعت آئی ہے کتنی زبردست چیز ہے انسان اس سے قاصر ہیں ناف بن انہا رات وہ سے قاطر ہو گئے کہ اس جیسی کوئی شریعت بناتے بہی ہوں یہاں تک کہ لوگوں کی زبانوں نے اقرار کیا و محاورات اور ان کے جو خطیب تھے ان کے جو محاورے تھے اس سے پتہ چلا کہ قرآن کے جو شریعت ہے تقریروں سے پتہ چلا اور لوگوں میں جب گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ شریعت کتنی زبردست قانون کی بات ہے وجہ بھائی یقین تو اس لیے یہ ضروری ہوا کہ امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اس شریعت کے مقابلے میں دوسری شریعتوں کا اعجاز ظاہر کر لیں بڑی زبردست عبارت ہے یہی کمال ہے حضرت شاہ صاحب اللہ دیکھو کتنی زبردست بات تھی وہ کہتے ہیں یہ بھی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ نے ایسی شریعت بھیجی ان کے ذریعے کہ اس شریعت کے مقابلے میں کوئی شریعت نہیں شریعت کو ہم قانون کا لفظ دے دیتے ہیں کہ اس قانون کے مقابلے میں دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے پھر آہستہ آہستہ علماء اٹھے اور انہوں نے اس قانون کی خوبیاں بیان شروع کر کرنی شروع کی کہ اس قانون میں کیا کیا خوبیاں اور شریعت نے کیا کیا لوگوں کی رعایتیں رکھی ہیں شریعت نے لوگوں کو کتنی چھوٹ دی ہے یہ ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا مقصد جو پچھلی شرائط تھی اس وقت اللہ کو بھی معلوم تھا کہ دیگر انبیاء علیہ السلام آنے ہیں اس لیے کڑے سے کڑا سخت سے سخت حکم بھی اللہ نے بھیجا وہ تو انسان سمجھتے سخت تھا اللہ تعالیٰ کے لیے سختی نہیں تھی اس کے قانون میں سختی نہیں تھی لوگ یہ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر وہ چیز رکھی تاکہ اللہ کو معلوم کر ایک وقت ایسا آئے گا جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور ان کی شریعت آخری ہوگی تو یہ شریعت تھی جو اپنے ساتھ آپ حکمتیں لائی ہے نرمی لائی مثلا بہت معمولی سی بات دیکھ لیں کپڑے ناپاک ہو گئے روٹیوں کے لیے ضروری تھا تو اس کپڑے کو وہاں سے کاٹ دیں یہ مشکل تھی ان کے لیے لیکن وہ کرنے والوں نے کیا اس امت میں بات آئی اللہ تعالیٰ نے پانی دے دیا تو پانی سے پاک کر لو پانی بھی جب نہیں ملا تو مٹی دے دی کہ منہ کر لو خود شریعت کے آغاز میں کسی آدمی کو نہانا ضروری ہوتا تھا عبداللہ عمر عمر اللہ عنہ کی روایت میں سات مرتبہ نہاتا تھا اور ہمارے لیے یہ حکم بڑا دشوار تھا اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ اللہ اس معاملے میں کچھ آسانی کر دے تو پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا حتیٰ کہ کہا گیا کہ ایک بار اگر وہ نہا لے گا تو بس کافی ہو جائے گا اب آپ سوچیں کہ سات مرتبہ گرمی میں آدمی ٹھنڈے پانی سے اور سردی میں گرم پانی سے نہاتا ہے نا کتنا بھی اچھا وہ پانی لگ رہا ہو نہانے سے کتنی بھی خوشی ہو رہی ہو سات مرتبہ نہائے تو دل خود کہتا ہے کہ چھوڑو دفاع کرو اس مصیبت کو کیا کر رہے ہو شریعت تو کوئی حکم نہیں دیا ایسا لیکن آدمی اپنی جان سے تنگ آ جاتا کہ میں کر کیا رہا ہوں اگر یہ شرعی حکم ہوتا اور کرنا پڑ جاتا تو کیسا گرا گزرتا اللہ تعالیٰ نے اس کے کے لوگوں لیے آسان کر دیا حکم کو واپس دے دیا پھر اور کر دی پچاس عمارت کی مہربانی فرمائی پانچ کر دی اور کہا جب پھر بھی پچاس کر دوں گا سر تمہارے ساتھ یہ بھی نرمی اور رعایت ہو گئی اتنی مسئلے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس لیے یہ سب سے زیادہ کامل شریعت ہے اسی لیے شرعی قوانین جو تھے نا ان میں اتنی اتنی چھوٹ اور اتنی رعایت تھی کیا خوبصورت بات علی رضی اللہ نے کہی انہوں نے ایک مقدمے کا فیصلہ کروایا اور کسی آدمی نے کہا کہ اس فیصلے میں بڑی تنگی ہے تو رضی اللہ نے کہا جسے شریعت کے فیصلوں میں تنگی محسوس ہوتی ہے نا اس کے بعد جو بھی فیصلہ کرے گا اس سے زیادہ تنگی میں پڑ جائے گا مطلب اگر شریعت کے فیصلے میں تنگی نظر آتی ہے تو اس کے بعد جتنی بھی آسان سے آسان فیصلہ بھی کرے گا اپنی اپنی اصل کے طور پہ اس کے نتیجے میں اور مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے گا یہ اللہ عنہ نے کہا اتنی شریعت نے آسانیاں دی ہیں کہ جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں میں جو اسلام کا قانون نافذ ہے اس یہ یہ سہولتیں ہیں تو خود اس کھوج میں پڑ گئے کہ اتنی آسانیوں والا قانون یہ آیا کہاں سے کیسے اب یہ تو چڑ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا قرآن کو نہیں ماننا اسلام کا اعتراف نہیں کرنا یہ تو طے شدہ بات تھی نا کہ ان کو تو سچا ماننا ہی ہے ان کو تو صحیح تسلیم ہی نہیں کرنا تو پھر کھوج میں لگے تو کوچ میں لگ کے جھک ماری اور پوری کتابیں لکھنا شروع کی اس بات پہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شریعت بیس کرتی ہے اصل میں پہ پہ کہ یہودیوں کے جو قوانین تھے ان سے چوری کر کر کے کر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں کوئی پرانا بے الزام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھتے دیکھا نہ پڑھتے دیکھا وہی انہوں نے کہا اتنی آسانیاں اتنی حکمت سے بھری ہوئی شریعت آخر آ کیسے سکتی ہے اب اس کے لیے ماننا پڑتا تھا وہی کو وہی بھائی علیہ السلام پہ آئی تھی نبوت کو ماننا پڑتا تھا موسا علیہ السلام کی نبی وہ تو ماننا نہیں تو کریں کیا انہوں نے کہا اچھا یہ ہے اصل بات کہ انہوں نے جو شریعت لی ہے یہ ہماری چرائی ہے پھر اس پہ کتابیں لکھی گئیں مسلمانوں نے اس کے مطابق کتابیں لکھی ابھی ہم نے بھی ایک کتاب منگوائی امریکہ سے اور اس کتاب نے بڑا بڑا سلطنا تھا اس کتاب کا پوری علمی دنیا میں اور اسے ثابت کیا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے یہ شریعت یہودیوں سے چرا لی تھی معاذ اللہ پچاس سو روپے کی کتاب اس ہے پڑھ کے ہنسی آئی کہ یہ بچہ بھی جو صحیح معنی میں اسلامیات پڑھا ہوا ہو تو بھی اسے دیکھے تو کہے گا کیا کام کیا ہے اس نے مگر یہودی چونکہ پڑھے ہی نہیں تھے اسلام کو پڑھا ہی نہیں جیسے ہم میں تھے عام مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں کس نے یہودیوں کو پڑھا ہے کس نے کرسچینٹی کو پڑھا ہے تو اس لیے وہ جو بڑی یونیورسٹی کا بڑا پروفیسر وہ تیس چالیس سفے سو سفے جو لکھتی ہے وہ یہ نے کہا تو ایسی ایسی ریسرچ تحقیق آئی ہے کہ گویا آئنسٹائن کی تحقیق سے بھی زیادہ ہے اس کی یہ شہرت گئی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے شریعت نے جو اجتہاد کا منصب رکھا ہے اور جو اجتہاد ہے اور ہر دور میں نئے سے نئے مسائل کا حل علماء پیش کرتے رہتے ہیں یہ ایسی زبردست خوبی ہے کہ یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے اگر نبی آخری نہ ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا اس اشتہار کو کبھی بھی نہ کرتے حضور صلی اللہ علیہ آخری نبی ہیں اس لیے فرمایا اتحاد کرو اور اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اشتہاد کرتے رہے بات والے اشتہاد کرتے رہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں دیکھو پھر کیا ہوا بے نا معرفتیں سمجھنے کی جو صورتیں ہو سکتی تھیں اس کے ذریعے اسے سمجھا گیا سمجھنے کی مارکت کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں پڑھنے کے ذریعے آدمی کو سمجھ میں آتی سننے کے ذریعے سمجھ میں آتی ہے غور و فکر کے ذریعے سمجھ میں آتی ہے بعض اوقات تجربے سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے بعض اوقات عمر کے بڑھ جانے سے کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جتنی بھی سمجھنے کی چیزیں تھیں نا جب لوگوں نے اسے سمجھا تو بے اختیار کی زبانیں کھلی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا دین یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکمل شرائط اور وہ آثار ہیں اس کی دلالت کرتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ شریعت ہی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل شرائے وہ ان اطیان مصر ہی بے مصریہ ہو ضرورت عظیمت کثیرت مشہورت اللہ حضرت اللہ ذکر اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجودہ کہ آپ کی شریعت تمام شریعتوں سے زیادہ مضبوط اور کامل ہے یہ ایسا موجودہ ہے جس میں بہت سی روایات ہیں اور مشہور ہیں ان کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ کام کیا خلاصہ ساری کا یہ نکلا کہ وہ کہتے ہیں موجودہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اور دوسرا یہ شریعت یہ اتنی آسان ہے ہر زمانے کے مسائل عمل کرتی ہے مثلا حضور رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی لایا گیا اور اس نے بدکاری کی اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس لڑکے کو سو دبے لگا سو لگائے گئے دوبارہ لایا گیا ہوا ہے تو پتا چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور اس نے اپنی بیوی کی جو باندھی تھی اس سے ایسا تعلق قائم کیا تو رضی اللہ اس نے کیوں حرکت کی اس نے کہا مجھے یہ مسئلہ بتا میں سمجھا جس طرح اپنی باندھی سے تعلق جائز ہوتا ہے اسی طرح بیوی کی جو باندھی ہے اس سے بھی تعلق جائز ہوتا ہے اب اس موقع پہ اسے رجم کر دیتے اگر کوئی اور ہوتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی بات سنی اور آپ نے واقعی تمہیں نہیں معلوم تھا اس کے مسئلہ نہیں معلوم تھا غلطی ہو گئی رضی اللہ عنہ کا چھوڑ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ایک لڑکے کو لایا گیا سیدھا سادہ بالکل چھوٹی عمر اس کی ابھی جوان ہوا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ نے اسے نے پوچھا کہ کی حرکت کیا تھی نہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جگا رضی اللہ عنہ کا سر کا واقعہ حضرت ابو عبیدہ بن جگا رضی اللہ عنہ کا میں لڑتا رہا کہ سچے سے پوچھے یہ کیا حرکت کی تم نے اس عورت کے ساتھ اس نے کہا یہی کچھ کیا تو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا تو معلوم نہیں ہے سینا اس نے کہا مجھے نہیں پتا میرے علم ہی نہیں کہ اللہ نے حرام کرا دیا جگا کیا بالکل خدا نے حرام کرا دیا اس نے کہا مجھے اس مسئلے کی خبر ہو گیا ایک چیز کا ابو ویدر رضی اللہ نے خط لکھا عمر رضی اللہ کو عمر رضی اللہ کا اسے مسئلہ سمجھاؤ اور تھوڑی سی سزا بھی دے دینا تاکہ آئندہ یہ حرکت نہ کرے اور اس سے کوئی حق نہیں یہ ان کا اشتہار اس سے بھی زیادہ بات آتی ہے بحقی میں مصنف ابن بھی شہبہ میں مصنف عبدالرزاق ابن بھی شہبہ میں تو نہیں مصنف عبدالرزاق میں اور بحقی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا اور وہ یہ تھا کہ ایک بچی تھی وہ ہر ایک کو بتاتی پھرتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا جس سے ملتی تھی اسے بتاتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اس سے صحیح کیا کہتی ہو اس نے کہا یہ ہوا ہے میرے ساتھ اور ایسا ایسی اچھی یہ چیز ہے تو اللہ عنہ نے کہا باقی صحابہ صحابۂ کلام سے اس لڑکی کا قصہ سنو یہ ہر ایک کو بتاتی پھرتی ہے تو اسے نہیں پتا آپ نے پوچھا اس سے کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ حرام کام ہے اس سے کہا بزم نے مجھے نہیں پتا رضی اللہ چپ ہو گئے کہ حد کیسے جاری کریں یا نہ کریں کیا کریں یہ وہ چیز تھی جس جس میں جن چیزوں میں وہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیتے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے کچھ لوگوں کو مدینہ مل سے باہر نکلنے پہ پابندی لگا دی تھی کہ نہ جاؤ علی رضی اللہ عنہ پہ کچھ عرصے کے لیے حریرا رضی اللہ عنہ پہ ان لوگوں کو کہا تھا اسی طرح کا ایک مسئلہ پیش آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسن تمہارے والد کہاں تو انہوں نے کہا والد تو گئے ہوئے ہیں تو سمر رضی اللہ عنہ بار بار ران پہ ہاتھ مارتے تھے اور فرماتے تھے فرمان حسن اتنی مشکل صورت حال ہے اور حسن کے والد نہیں ہے فتوا کون دے اور اس واقعے کو اتنی سی بات کو مستشرقین نے گوروں نے کیسے لکھا ہے انہوں نے کہا سمر رضی اللہ عنہ کو ڈر تھا کہ یہ جا کر حدیثیں لوگوں کو سنائیں گے تو زمر رضی اللہ نہیں چاہتے تھے کہ حدیثیں لوگوں تک پہنچے وہ کہتے تھے بس قرآن پہ رہو تو اسی نے بنا کر دیا تھا اور پابندی لگا دی تھی اور ان کو قید کر کے مدینہ مرورہ میں باہر نہیں جا سکتے تھے اور پھر دوسرے یہ اہل تشیع حضرات بھی آئے انہوں نے کہا رضی اللہ نے پابندی لگا دی تھی یہ ظلم اس لیے کیا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ اگر جہاں سے چلے گئے اور کہیں بھی جا کر خلافت کا دعویٰ کیا تو سارے عرب ان کے ساتھ مل جائیں گے عمر کو حکومت کا ڈر تھا اس لیے پابندی لگی اور اصل مسئلہ اتنا سا تھا کہ رضی اللہ نے خود ہی تشریح کر دی دنیا بھر میں اصول ہے کہ جو آدمی بات کرتا ہے سب سے پہلے اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے بات کی تشریح کرے یہ تھوڑے ہی جملہ کسی اور کا تشریح کسی اور سے جا کے پوچھے دنیا بھر میں اصول یہی ہے نا بدل کس آدمی نے باقی آدمی جا کے پوچھا یار آپ نے یہ جملہ کہا ہے اس کا کیا مطلب اب یہ تھوڑی کہ محلے والوں سے پوچھے کہ اس نے یہ جملہ کہا ہے اس کا کیا مطلب؟ رضی اللہ سے لوگوں نے کے سامنے رضی اللہ اپنی پابندی کی خود وضاحت کی انہوں نے کہا اسلام میں نئی سے نئی چیزیں پیش آ رہی ہیں اور لوگ مجھ سے فتوا پوچھتے ہیں لکھتے ہیں تو دیکھو اگر تم لوگوں کو میں یہاں سے جانے کی اجازت دے دوں اور تم نہ ہو تو یہ فتوا کون دے گا یہ مسائل کون حل کرے گا ابھی اس باندھی کا قصہ پیش آیا اس لڑکی کا عمر تھوڑی تھی ہر ایک کو بتاتی پھر رہی ہے لوگ ہنستے ہیں تمہر رضی اللہ نے پوچھا یہاں بھی ایک قصہ پیش آیا المر رضی اللہ کا اس کا کیا فیصلہ کیا جائے تو عبد الرحمان عوف اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں نے فتوا دیا کہ اس پہ حد لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھپ ہو گئے کا عثمان تم کیا کہتے ہو تو عثمان رضی اللہ عنہ کا اس بچی کو خبر ہی نہیں ہے کہ یہ فیل کیا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو ہر ایک کو بتاتی پھرتی ہے اسے پتہ ہی نہیں یہ کام کیا ہے کیا نہیں وہ تو سمجھیے جو زندگی کی ایک عام چیز ہے تو یہ اس کی بے خبری خود اسی واقعے سے ظاہر ہوتی ہے اسے میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ حد جاری تو اس رضی اللہ کا میں بھی یہی سمجھتا ہوں کوئی حد جاری نہیں کیجیے دی حتیٰ کہ اب بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کر لو کوئی بچہ اور بچی جنہیں شریعت کے احکامات نہیں پہنچے نہیں پتا گیارہ بارہ برس کی عمر میں کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے تو کون کہے گا کہ اس پہ حد جاری کرو یہ شریعت نے اتنی چیزیں رکھی ہیں اتنی چیزیں رکھی ہیں نشہ ہے ایک آدمی نے پی لی کوئی چیز اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ شراب ہے کیا چیز ہے اور اس کو کون کہے گا کہ حد جاری کرو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز کیا ہے حتیٰ کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا سادہ ہو جسے مسئلہ نہ پتا ہو بالکل چھوٹا ہے اس کو کیا کہا جائے گا اس لیے جو اجتہاد ہے نا یہ شریعت نے ایسی بڑی چیز رکھی ہے کہ اگر اس کے عہد ہوں اجتہاد کے کرنے والے ہوں وہ بیٹھ جائیں تو دنیا کے ہر مسئلے کا حل مل سکتا ہے بڑی سے بڑی چیز کا حل مل سکتا ہے اس لیے کہ اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازم کیا ہے تاکہ تمہارے لیے یہ واضح کرے زندگی کے راستوں کو تو اللہ تعالیٰ کے معلوم نہیں تھا کہ قیامت تک نئے سے نئے مسائل پیش آئیں گے انسانی زندگی کے تو ان کی وضاحتیں کہاں سے ہوں گی خدا نے اس لیے اس کو اشتہار بھی رکھا اور کسی چیزیں رکھی اسی لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس اور اتنی مشہور بات ہے کہ مجھے اس پہ زیادہ زیادہ دلائل ذکر کرنے کی ضرورت ہے